اتخذوا فصدوا عن ساء ما كانوا يعملون انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں ان کے کرتوت یقیناً بہت ہی برے ہیں